نفا د پڑھ کے چکر پڑھو اللہ تعالیٰ فرق

تو ساڈے پہلے تھی تبلیغ کیا کی تھی ہے تبلیغ بڑے لگے پھر تعلیم کا سلسلہ چھوٹیا بڑی ایک علمی ماحول ماحول ہوں ہوں دے دے ایک عملی محول ہوی محول بھی آتا علمی ماحول کو تعلیم یہ دو ہے مخلوط ہونا چیشتی صاحب نے پہلے تبلیغ کی تھی ہے پھر تعلیم ہے تبلیغ اور تعلیم تو بات اگلا کیا مرلہ انسان کا اجتماعی زندگی اجتماعی زندگی نظم و ضبط نار ہے کیا ہے اندر کہہ رہے اصول ہیں ایک مرکز اسی عقائد ہو سن اکابر ہو سن عوامر ہو سن حقوق فرائض ہو سن باہمی تعلقات معاملات ہو سن اختلاف بھی ہو سن اتفاق بھی ہو سی اپنے بھی ہوسن پرائے بھی ہوسن دوست بھی ہوسن دشمن بھی ہوسن کم اکل بھی ہوسن بے عقل بھی ہوسن مخلص بھی ہوسن منافق بھی ہوسن کوئی جبا نال لو سی کوئی کار نال لو سی کوئی دودھ بھی ہو سی کوئی نہ کہہ دو سی ہم جے میں نا جی میں بے کو یا آم کو تو سانی میں ہلوڑا دیو تو اتھے تو ہر شے جو اتھے کھڑی ہو سی تلے آم نہیں ہے بھائی کچا آم پکا آم اتھے آننا ہے وہ بھی ہو سی پاتر شاہ تے لڑیا سکیا ٹوٹا سابر اللہ آن سے ہم نے کہا کہ ہم نے

اس تو تو بغیر بغیر کوئی کوئی کوئی معاشرہ معاشرہ معاشرہ نہیں نہیں نہیں فرد فرد رکن بنتا بنتا اور ہوں اندر کیا ہو ہو سن سن ایک مرکز ایک ہو سی عوام ہو سن بے حد کو سنی دے درمیانی طبقہ جنہیں کو وڈے سہولت کار دے انہیں کو تقسیم کر دے سن کہ بابا یہ کام تو سن کرے تو سن کرے تو سن کرے تو سن کرے وہ ہون والا این عوام دے درمیان دے وجہ درمیان واسطہ بانے کیا بانے ہیں واسطہ اللہ را تعالیٰ اور انہیں مخلوق ہے کون واسطہ ہیں ملائکہ کتب اور امدیا واسطہ ہی ہے نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے درمیان کون واسطہ ہیں صاحب آل بیت ازواج علماء اولیاء سمجھے بے کتب فتح جات انہیں اے واسطے ہوں واسطے وچ جیڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہوندیاں نا اے دو کو تروڑ لے جانا پاس وڈے کو تے عوام کو تے مرکز کو تروڑ لے جانا پاس کیڑے درمیانی طبقہ جیڑا ہوندا ہے ایندے کون نے درمیانی طبقے وچ اساتذہ خطبا محتم مین اچھا جی اس تو بعد خادمین کو میرا خادم ہے کو بڑے حضرت صاحب دا کو چیشتی صاحب دا جو چھوٹے تھے خدام ہو گئے جی۔ اے چار طبقین جیڑ ہے کاؤں میں کو لہین دے بھی اندے چڑھے دے بھی ہم جی اے قوم میں دا زوال عروج ہی نہیں دے تے کڑے حد دے او سب دے مولا علی جیسا انسان فرمیندا پہ پوچھو صحیح ہے تہاڈی حکومت کامیاب کوئی نہیں فرمایا کہ حالے بھی پچھلے نے مشیر وزیر اساں سے سارے تو سمجھے سمجھے کہ نہیں اے ہن ای طبقے کی تے کیا ہے یہ عوام ہے انسان ہے اختلاف کی تھیم ہے عقل ہے شرعی حدود اختلافات تھیم ہے ترجیح اختلاف اتفاق زندگی دی بنیاد اختلاف دی ہن تو ہر اختلاف دی اتفاق دوں گے کٹھا کیویں اتفاق سب تو آڈے آلا کی متفق ہیں روح ہے روح سب بے چیت کے ہاتھ پیر مو دل دماغ جگر بیدہ روح سب میں ایک ہے سب ہاتھ پیر یہ سب اختلاف تھی گیا نا یہ شکل بھی یہ بھی یہ متھا منہ سب ہے یہ کوئی ہم شکل نہیں ہے نا ہاں؟ اختلاف ہے لیکن یہ سارے باوجود اختلاف دے ایک شاید متفق نو کیا ہے روح خون خون روح اے دو چیزیں جو متفق ہوں لہذا اگر روح اور خون دا رشتہ کئی عضو تو ترٹا او عضو گیا عضو گیا اون اور دی جڑی ترو تازگی ہے نا اون دی جڑی کوئی قدر ہے اون دے نال نال ہے ہے او کہدے روح خون روح خون روح دا رابطہ ختم تھی ویسی ہاتھ بہس تھی ویسی اور روح اور خون کٹھے رہا روح خون کٹھے رہا اندر فالج نہیں تھی جلوی شو گے چھوٹے رہنے رشتہ روح خون دا عضل دا آشواب دا عضلات دا بندہ خدا وہ پیچھے ہاتھ ہوتا ہے کام نہیں کر وہ کٹ دیو دے برابر نہ رکھو دے برابر وہ روح دے وچ متفق اختلاف بھی ہے اتفاق بھی ہے ہوں تو اختلاف ختم کر دیا کہ بابا میں کچھ سارا ایک کر دیو ڈنکا شنکا چاند میرا دل دماغ منہ میدا وقت شتہ پہ اتفاق انتہائی برکت والی چاہیے میں کو ایک کر دیو صابر صاحب تو غائب تھی ویسی ہے نا تو اس اتفاق میں نحوست ہے ہر اتفاق میں کوئی برکت ٹھکانے دا اتفاق ہوئے برکت ہوتی ہے تو اختلاف بھی ہونا ہے اتفاق بھی دونوں ملتے ہیں تو کائنات کا حوصلہ ہے لیکن اختلاف اپنی حد اتفاق دنیا اپنی حد راسن کام چلا رہا ہے جدو بے حد تھے اختلاف یاد اتفاق رکھو اتفاق یاد ہے اختلاف تو رکھو پھوڑا پائے ویسے اتفاق اتفاق دی حد اختلاف ہو اے ہن اختلاف اور اتفاق اینو کیڑی شے ٹرڑے نہیں نے کو ٹرڑے نے خود غرضی مفاد پرستی تو تو تے میں میں کہی ہن میری روح ہے میری عقل ہے میری روح ہے تمام اعضاء دے تابع ہے میری روح میری عقل جڑے تو جڑا کام کرنے فورن ہوں حاضر دی ہاتھ پکڑ فورن میری عقل پکڑ سنی آزا ہے میری عقل میری روح میرے قلب میرے مرا کہتے تابل مرکزی آزا کہ دماغ حرکت کرے دے حص حرکت ہی نال چاند کا مرکز کون ہے دل خون شادی کا مرکز کون ہے جگر غذا غذا دانی کا مرکز کون ہے میدا یعنی میدا میدا جگر دل دماغ چار مرکز ہے تمام آگا جڑے نے وہ ان تو بھی بھی ہیں ہیں اکل مرض ختم تھی بندہ بے ختم جان جان حرکت نہیں ہی یہ ہے بے ہوش کیا ہے ہے جیندہ ہے بے ہوش ہوں زندگی دی وجہ تو ان دی قدر تے ہے علاج کرے دے پیو کیوں کرنا پیو کیوں ہوش بحال تھی وجہ کیونکہ بے ہوش زندگی عذاب ہوں دی ہے کیا ہوں دی ہے عذاب بن رہے زندگی راحت کی ہے ہوش تمیر اختلاف اور اتفاق کائنات کی بنیاد یہ اختلاف اتفاق تو آکو اللہ سے میرے حوالے نہ اللہ ذات ایک ہے اگو صفات ہے کہار ہے جبار ہے عادل ہے منطق ہے اسوا کا شیر ہے صفات کا شیر ہے افعال کثیر ہے آثار سیر ہے ذات ہے میں چوپ ہے ہر شہر کو تلا بھی نظر درخت ہوا درخت ہوگی لیکن جتنی درخت میں شکل مقصد وہ کلے کلے لیکن ایک جی قوت تے نام ہی ہر شہر درخت لا دے تو کیا کرے درخت بابا سارے کو پانی دے پانی پانی کیوں وہ وہ قوت نامیاں اللہ رکھیے نال ہے درخت مختلف شکلوں کٹ اختلاف بھی ہے اتفاق اتفاق بھی وہ پہ پانی لاؤ سب کو سب کو سور کھجور ہے فلانی شاہ فلانی شاہ سک جا پہ ہمارا تو پانی لا تو پانی انہیں دے پانی بچ متفق کیوں ہے کہ پانی سب دے وچ ہے پانی سب دے وچ ہے لہذا اتفاق ہے کو پانی ہے تو اختلاف اتفاق کرنا بھی ہے انسان وچ بھی ہے دین وچ نہیں میں ہے کہیں نماز دی شکل بئی ہے روزے دی حج دی زکات دی جہاد دی اعمال پہ دین ہی ہے اختلاف ہے کہیں لیکن اتحاد ہے کیڑی شے ایمان وہ سب ہے فرمان وہ سب ہے گڑے وہ سب اتفاق بھی ہو گیا اختلاف یہ مطلب اتفاق اور اختلاف کائنات دے چھوٹے جو ذرے تو شروع تھی نے خدا دی ذات تک ہوئے اتنی بڑی تنیادی شہر ہوں اتفاق بھی نہیں کتنے ضروری ہے اختلاف بھی ہوں اگلا مسئلہ آ گیا حق دے حد دا

تو اگر ہی شاید کوئی اختلاف اور اتفاق دی حد کو وچ ریوئے آپ کو رکھوئے ہن سا کوئی اتفاق کٹھے کرنے لیں کہ نہیں جڑا سب سب دے وچ ہے من ہے تو و سارا روح تے خون ہے مذاق رکھی سمجھو کہنا جی،, جی کہ پچھلی چاٹ کی تھی بیٹے سننا دے گیا سننی دئیے مطلب سمجھا نا تو اختلاف اور اتفاق قومیں دے سوال اور عروج دا بنیادی فطری قانون ہے چند افراد چڑھ دن انہیں کوئی اختلاف اور اتفاق دے دو ہوں اتفاق ہے سارا کہڑی چیز ہے سب تو پہلے سا کوئی اتفاق ہی دے ہے فلانا فلانا فلانا فلانا سب کہڑی شاید متفق کیتے ہیں وہ ساری روح ہے کیا ہے روح ہے ہوں سارے ہیں انسان سب کہڑی چیز جمع کی بیٹھے ایک کوش ہے جی اصل سب دے وہ کہڑی ہے انسانی یس کیا وہ بھی انسان یہ بھی انسان یہ بھی انسان اے جی انسانیت ہے یہ سارے اندر مشترکہ ہے سب اتفاق کی بنیاد ہے ہوں انسانیت دی بنیاد کون ہے حضرت آدم علیہ السلام کہ ہن دی ہی وجہ تو سارے انسانیت آدم اور آدم علیہ السلام دی انسانیت کے نال اللہ رب العالمین بڑھے تو مذہب شخص دی بقا ہے اختلاف اور اتفاق اصول خون اور شک اشخاص دی بقا او کے دے تے او دین اور مذہب ہے کیا ہے دین اور مذہب ہے او قوم افراد ہی شے نال خون نال اور روح نال اور جڑے افراد ہیں ایک دے نال ہیں دین اور مذہب نال دین اور مذہب مذہب نال اگر تو دین اور مذہب کو ہمیشہ آپ پڑھیں جتنی اختلاف ہیں شخصی نسلی قومی علاقائی باطانی گھریلو خاندانی یہ جتنی اختلافات ہیں ان اختلافات دے وچ کہیں شے کو بھی اگر تسا بنیادی بنے سو تسا انسانیت تو کٹی جائے دین تو کٹی جائے مذہب تو کٹی جائے خدا تو کٹی جائے رسول جو کٹی چلے جد اردو کٹی چلو بھی چاپا دے کٹے سو اچھا۔ دین اور مذہب والے سارے اتفاق اور اختلاف اتفاق یہ تھی کہ ایک دین کو مانتے تو لیتا تھا ایک اختلاف کہنے نالے کہ جو اس دین کو نہیں مانتا اس کے ساتھ ہے اختلاف کیا ہے اختلاف اچھا۔ ان چھوٹے چھوٹے اختلاف سارے ہی اتفاق گم تھی ویسے شخصی قومی علاقائی شکل نسل علاقائی وطن لاکا سارے اختلافات جڑے ہیں نا وہ دین مذہب جی گوشت پکے کیا پکڑنا پی سی بھاجی گوشت پکڑنا پی حالانکہ کلا گوشت نہیں ہوتا گیو لون لوگ میرج ٹماٹر خالی میرج آدھے جاؤ ہر کیا پکائی پیو سیاں گوشت پکائی ہے ہاں۔ علاوہ کلا گوشت تھوڑا ہے رل رل نہیں نہیں پکے لیکن آدھے کیا بابا سی گوشت پکائی پکائی کھڑا کھڑا یہ کہ کہ اللہ صاحب ہے میں کو ٹماٹر پکائی کھڑا ٹماٹر کھانے تحلیل کر کے ہوں جیڑا بھی ہوسی سہی گوشت ہی آندا حالانکہ ہوں گوشت ادرک دا ذائقہ ہوسی مرچ دا ہوسی لون دا ہوسی ٹماٹر دی فلانا لیکن ہوسی کیا سی گوشت گوشت کا سالن ایسے بھنڈی پکی بھی ہے ایسی کریلا پکا پہ آگا کلی تو کچھ ہے نہیں پکتی بابا یہ کہنا ہے تو یہ جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تو نسبت نا گوشت دار رل دے سب کا نام گوشت چھوٹے چھوٹے شخصی قومی نسلی علاقائی وطنی میں میں تو دے اختلاف تحلیل کر دے وہ تسا اسلام دے وچ غائب کر دے سو پھر کیا کرو کہ اص بابا مومن دے دے مسلمان کیا ہے مومن مسلمان ہے ہوں دیکھو تصا صابر صاحب ہو گئے نہیں تھوڑا نام ہے اگر کلا صابر صاحب تو نہیں ارے بابا کڑے کھا دی بیٹھو ساری عمرہ دی کڑے کی تو میرے سامنے بیٹھی ہے پانی رل لیا ہے کڑک رل لی ہے بھنڈی کھا دے وے گوشت کھا دے وے آخر انہیں چیزاں نے اپنی شکل بدل کے وہ صابر صاحب دے تابے تھی گئے نے کہ ہوں وہ میں یہ تھوڑا سا تو میرے کو کڑک بیٹھی تو میرے کو پانی دی بوری بیٹھی ہوں کیا آخسا صابر صاحب انسان بیٹھے کیوں کہ جو کچھ تصا کھا دے جو کچھ کھا دے سب جہاں پھل میوے جو کچھ کھا دے وہ تھوڑے میدے گئے تھوڑے میدے نے ان کو تحلیل کر کے رلا ملا کے ان کو خون بنا لے اور خون دے وچ نکال دے کریلا کیتا بینی کی کھاوا دی دانے کتوں یہ دانے کتوں ہیں چاول کتوں ہیں پا کتوں ہیں تو نہیں کر سکتے وہ تحلیل ٹھیک ہے تعلیل کر کے وہ جب اتنے چڑھے خون بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور نگاہ میں تخلیق کے تبدیل کر دی وہ خون وہ بس کان بن گئے اک بن گئے متھا بن گئے منہ بن گئے نک بن گئے ہے کہنا بنیا تو سارا کچھ وہ کھڑے ہو کچھ کوئی نہیں سویرے تجربہ چکر دا جالے نہ کہو دیکھو ہونے صابر صاحب غائب ہوتی ہسو ہاں، موت کیا ہوں گی تو بھائی سے بریک نہیں

ایمان داری کڑے ویٹ سٹا کون پوچھے قتل اللہ کیس تھی سی جے بندے کو مارا چاہو کیوں تھی نا پھر بندے تو کڑے کا نام ہے ہے کہ نہیں کڑے کڑا کہو بچو تو جن تو آلے دے پھر کڑا ہوں وہ جتنی انہوں چیزوں نے آپ کو تحلیل کیتا ہے وہ آلہ حالت چاہیے پہلے تو ادنا حالت اس کو آلہ آلہ آلہ تو وہی آگ مٹی پانی ہوا سبزیاں سبزیاں دالا شالا وہی اپنی ادنا حالت جو نکل نکل کے اعلیٰ حالت ہے آج ساری انسانی شکل ہے او انسانی شکل جایا بیٹھی جایا بیٹھے تو جیرے ویلے اجزا غذائی اجناس ادنین او آپ کو تحلیل کر کے غیب کر کے قربان کر کے تو اعلیٰ شکل ہے چاہیے نے یعنی ایویں جیڑا فرد ہے نا یہ بھی اپنے آپ کو جماعت قوم شخصیت ہے اپنی انا تو تو تحلیل کر دے سی سی ایک قوم دا فرد گئے اپنی ادن حالت نکل کے آلہ آن بن رہے بن رہے ماں محمد رضا ہے یہ پیر میں علی شاہ ہے وہ کی اگر وہ اپنی تو کو نہ مریں دے وہ اپنی انانیت کو تحلیل نہ کریں دے اسلام دے گو خدا دے گو رسول دے گو اپنی میں مرضی کو نہ مریں مریں دے تو ساری امام کی تو بنے گا تو میں دے تو دے اپنی تحلیل شخصی کر کے وہ ساری امام بنے ہیں آلہ حالت ہے نہ سا قربانی سمجھ دوں بھی قربانی دے سوں ادنا تھی وے تو بے وکوف قربانی نہ کوئی شاید نہ نہیں بڑھتے اگر مقصد ہوئے تو ہر شاید

پوچھا کی میں تھے ارے بابا پھوٹیاں نظام سنت جو نکلے انسان دی عقل اور مرضی دے تحت او اپنی حالت بدل دیاں جی انسان بدلے نہ بدلے نہ حتی الامکان او پھٹی کئی مرلے تو گزر کے پاک بار کے تو آرے جائی بیٹھی ہے جی بیٹھی اب یہ سننا تو رسول نماز پڑھو تو ستر جات جات جات جات جات جات جات جات جات جات جات جات کیا سائی اصا ان پیریں پاگی رکھیے تھے ولا نہیں نہیں عزت عزت آخری نا بن گئی اگر وہ وہ جڑے جڑے سٹیا سٹیا ہوئے چھوڑیاں کو تو پینے وے ہن نام رادا کی لے کرنے میں میں پینی ہاں، پینی دی سے دے اوتے ستیا ہو پینی دا جیڑا پینیند ہے وہی پہ اتنا پہلے جتی کپڑے کپڑے جو کچھ ہے ہر نے اپنے ادنا لا کھلا کوٹا بنیا کھڑے چیزاں چیزاں وہ کلیاں کلیاں پہ میں کوٹا بنیا ہوں چیلا پیا میں نے سر تو نہیں پیو وہ کیوں آ کے میں نامرا باہر چنا ہو گیا چیتا کتا پٹ گئی نامرا تو مکان لگیا کہیں تھا بچا کے اتنا میں نہ بنا بے مکان ریت ہی لگی کھڑی تو ریت سر تو نہیں تو جو کیا آ کے سردی ادی پھر میں بچتا ہے کہنا ہوں بابا ہوں تو تو سریے پیو میں گاڈر پیو میں ٹیار پیو میں شیر تونی پیو بچو گا آ گیا لام اتنے لگ بچے اتنے موتن دیے نے تجربہ کر کے دیکھ جنوں ربڑ جو کرے لائے مکانی ہیں یہ پہلے کلے کلے ہن جدو کلے کلے ہن کوئی فائدہ کہنا جدو کٹھے تھن کیوں کٹھے تھن اختلاف بھی ہے اتفاق بھی ہے ایک جا رہے ہیں کٹھے دے رہے ہیں ایک تلاب بھی ہے فلانی فلاں جائے چھت آنی دیوار تلے آنی دروازہ آنا فرش تلے آروازہ ہر شاید ایک سو کوٹھا کوٹھا ہے کو نام تو تیجی تی لیں کریں تلاب بھی ہے اتفاق بھی ہے ہے کہ نہیں لیکن قربانی بھی ہے ادنا تو حالت آج بھی آ گئے نے ادنا تو آپ کوٹھا بنے کیا بن تروڑے دے پاؤنا بنے ادا بنے ہوں ادھا جی کو بنے بھی مستری ہو سیل ہوئے کو ہاتھ نہ کو لا بہت بڑی تھوڑی مکان بڑا ہونے زون داری آدھے میرے دے خود نہیں بڑھنا وہ وہ آخر میں میں میں میں کو نہ تھروڑ بابا کہ تو تیز ہی پوری پوری پوری لگ لگ سا بھوسڑی دی کچھ بھی نہیں بڑھ مستری دا کام ہونے پاؤنی سیلا پیا ہوں وہ جی میں گھڑی دی اندے وہ لگے لگ جائیں ایمانداری دا وہ تھی کون وہ سیلا لگا گھڑے اب یہ مکان ہے جب بکے گا بابا ساٹھ لاکھ کا ہے پاتی کھڑے وکار پاتی کھڑے کلا تلے کیا کٹھا تھی کہ اتنے آ گئے تو بہترین بن گئے اجتماعی نظام ہے چاہے انہیں مل لیکن صاف ہے اور کچڑا بہی شیروں پاوے ہے کہنا بہی شیروں ہے پاوے انہیں کو گھڑے وے ہوں بہی کو گھڑو کو آگے میں تیرے کو پاوڑے واقع نہ میں کہنا گھڑی تھا پاوے کو گھڑو میں بڑا جوان ہاں میں میں میں علم فضل والا کی کی تو تو تو گڑی گڑی دا وہ بھوسڑی دے دے دے وچ بغیر کٹڑا بن ہن کو کو ہاتھ ہاتھ لاوے او میرے نہ نہیں گھڑی دی شیر ہوں میں نہیں گھڑی دا تھا تے دیکھ دے رہے جو تو فضا لا لا کٹڑا بنیا باہر لگا ڈی اچنا تو آلہ حالت آئیے اختلاف بھی ہے اتفاق ہے اصول فطرت بھی ہے مقصد تکمیل بھی ہے ادنا تو آل حالت بھی بڑی پہ ہوں انسان بیٹھے تو صنعت انسان یہ قابل استعمال تھی قابل قدر لیکن قربانی دی تھی ہمایوں قربانی دی تھی تو غرض دیکھے جتنی اجتماعی نظام ہوندا ہے این دے وچ میں میں دے تو تو خود غربی مفاد پرستی تکبر انانیت زید اور حساب میں کیوں جھکا میں کیوں اٹھا میں کیوں جھکا میں کیوں اٹھا میں سب کا بڑا سب مجھ سے چھوٹے چلو یہ مزاج آ ویسا تو مانا کھٹڑا بن دے بھاگے جی جا جی مستری بھی ہوگا جی جا جی انجینئر ہوئے جے جی تک سامان دے وہ یس سر نہ کر رہے کام نہیں دینا یہ نظام فطرت ہے ہوں جا سا نظام ہے حالا میں کفر ہے وہ اصول فطرت دے تحت انہوں نے اختلاف دے مسائل دال بھی ہے اجتماع بھی ہے یہ گل انہیں وڈے رکھے ہوئے ہیں اختلاف پیدا سی نے وڈے بن کے فیصلہ کر رہے ہیں وڈے فیصلہ سی نے وہ ایک قوم بنے کھڑے سٹھ ہزار انگریز ایک انگریز اول نہ آیا وہ ایک نے سٹھ ہزار منگایا سٹھ ہزار انسان نے سٹھ کروڑ انسان نے حکومت کی

نواب الگ راجے الگ مہاراجے الگ پیر الگ آستان الگ ان کو مارے نے اور نہیں آیا ان کو مارے نے اور نہیں آیا یہ نا شخصی مفادہ ذاتی مفادہ دی وجہ سے کافی نال اتفاق کر کے دینے مسلمان نال نہیں کیتا تو وہ ہوں جڑا اجتماعی نظام ہے وہ کھیل دیتے ہیں اچھا پڑھی بیٹھو تاریخ کیا پڑھی بیٹھو تاریخ تاریخ شفاعت کے اٹھتے تاریخ رکھا ہے سب اچھا، کتاب ہے نظریے تاریخ انسانی کا مطالعہ کرے جی، وہ مطالعے ایک شاید تھی کہ جیڑی قوم جیڑی قوم دے افراد قلیل ہوں لیکن ان دے اختلاف اور اتفاق تے حق کو دو دا غلبے دی بنیاد کثرت افراد نہیں کثرت اموال نہیں غلبے دی بنیاد ہے اتفاق

وہ کیا کرے سن وہ کوشش کرے سن جڑا اسی سیاح نے جو مخلص وہ ہمیشہ آپ بھی مرکز نہ منسلک رہا اسی باقی کو بھی جیڑا اسی منافع غدار طبیعت وہ کیا کرے سی مرکز کو تروڑ دے نہ جوے سی مرکز تروڑ دے وہ آگ جانا والا وے آنا میں بھلا میں نہ ہوں تے کائنات نہ ہوں بس شکر پڑھو میں ہاں تھی سیاح بند ہے وہ یار سر نہ سب کو کو کو جا سر نہ ہو ہو سو تو سب جو سی سارے کوئی دیوڑے لگ وہ آپ سمجھ سڑک دا پتھر بیٹا ٹھوکرا کھا کھا وہ گول دیا گیا اس ہے اختلاف اور اتفاق اتفاق اور تعاون تو تو تو کو کو تحلیل کرنا کرنا ختم قربانی دینی اپنی دی دی یہ وجہ نہ لیا اے دیکھنا عالمی عالمی سوچ سوچ کیوں دا شیطان زمین دے ایک دیوار نہیں ستا ستا ستے ستے شاید پیا پیا سکول والے نہیں وجہ ہیڈ ماسٹر صاحب تو شیطان دا زمین ایک دیوار نہیں ستا ججن دا سوتا ہی نہیں کروڑ ہاں کو داؤد کی بھرا جی دلا ولا ہی نہیں رجا ولا ہی نہ سوتے نہ رجے یہ کہیں نہیں صفات ہے اسا تو تھا ججن دے آئے تھے ایک دیوار نہیں تھے جاگے اے اکھیں گو نہیں یہ کتا ہی سوم دے پاٹ گئی ایک جاگا نہیں آتے

کی آنکھوں کا نام ہے دل کی آنکھوں کا نام تو رجے نہیں اور ہیم شیطان والے شیطانی مذہب ہیں انہیں کا کیا کام ہے نہ انہیں سمنے نہ رجنے یہودیت نسرانیت وہابیت تبلیغی شیعہ شیطان کا کام ہے آدم کی اولاد کو گمراہ کرو کنایت نہ کرو سب تمہارے ساتھ چلتے ہیں کرونا لا کے اگلے کا انتظار کرو وہابی جو بندی شیعہ قادیانی ایم ہے ایک سنی آگے تبلیغی جماعت الگ جتھی ستے گل کے سیدھا بچہ نہیں ستا اتو ٹوریا بولے پیشاب اور تھی بھیڑ جمع آیا بتا <laughs> کیوں آیا بھائی شیطان کو چپا دیتی میں نے بھی لاکھ دا استعمال بھی بھی بھی لاکھ لاکھ سنی تے یہ ستا آؤ جاگ دے پہ ہم وہ گھیل گئے لیکن بلا بھی تبلیغی جماعت سور دے بچے حرام بڑھے بچے چکر ہو دے دے لیں وہ جاگ بدلتے کڈی ہوئے سوچے ستے چھ مہینے چکر ہے فلان ہے فلان وہاں جو بندی شیا شیطان دے شیطان والے چوبی گھنٹے نہ دل رج دین نہ سن دین تو شیطان دے شیطان والے وہ تو گمراہ کرنا تو تساں بچاون والے سارے نال ایک تھی کوئی گل نہیں خیر ہے بھرا ہے سدا ودا رہے اللہ خیر سلام میں نے سیدھا تھی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم تو بابا وہ دشمن کو دیکھ دے منصوبہ بندی کری دی ہے وہ کامیاب ہو یہ تک تو آپ اپنے دشمن کا شعور ہے تو سا کیوں بچ بچاؤ کرے سو کیا کوئی نہیں تھی آپ تاریخ کے ساتھ تاریخ دے وچ کیا کر زمین دی سطح دے تے مسلمان نال کیا نہیں ہوئے اے شی پڑھی نے نال دی نال میں دل دے دے یا مار ونو یا مار جو پڑھی نے شیر بے زمین دی زندگی تا شاہ بیٹھا گیا جو کچھ کافران نے مسلمان دے نال کیتا ہے وہ نہ پڑھن دے قابل ہے نہ سنن دے سلام ہوئے انہیں لوگ ہیں کچھ جنہ جی نال تھے جانے نال کچھ بھی جی؟ نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا جو کافر ہیں منافق ہیں ظالم انسان مسلمان اور سنی نال کی تھے اللہ بخدا لیکن وہ کافر ہیں وہ منصوبہ بندی ہے جن موقع ہے جن ستے پہ

جماعتی ملکی قومی خاندانی یہ سب تعلیل کر کے اسلام دے واسطے غیب کر کے صرف اسلام کو بچاؤ گے سنیت کو بچاؤ گے پھر انسان کو بچاؤ گے پھر بن کے کوئی آپ نہیں بچا لے بچا نہ ہر شہر ہوں یہ جی سے چار ہر اپنے تل میں تو چھوٹا ہے اور اپنے اگر چھوٹا ہے

دنیا میں کتنی چھوٹے لیول قیامت کے دن سب سے بڑے ہوں گے تو واسطے بہامی خیر خائی جواب دہی احتساب تنقید اختلاف اختلاف کا سب کو حق تھا تنقید کا سب اور کوشش کرو کہ میرے کوئی خلاف بولے تو کرے جیڑا بندہ اپنی مخالفت برداشت نہیں کریں دا ضرور ایک نیوار اس کو دین دی مخالفت آپ ہی ہی گالوں اختلاف دا اگلے کو حق دیو تنقید دا حق دیو اتصاب دا حق دیو لیکن اس اختلاف تنقید اور احتساب تحقیق صداقت اور انصاف بڑے بن کے سلام مشورہ کرو سلام مشورے انانیت ٹوٹ دی ہے چیت ٹوٹ دی ہے میں ٹوٹ ہے فرد ذمہ دار بڑھن ہے ان کو جناب ذمہ داری اندی ہے ان دے اندر وہ ان دے اندر جناب پیدا تھی تو کہ میری بھی ماحول معاشرے کی عزت ہے ہر انسان کی عزت تعالی میں تدلیل نہ کرو مسلم دی توہین نہ کرو اسلام انسان کی تعظیم کا نام بے شک تدلیل دا نہیں توہین دا نہیں تو باہمی اختلاف دے حقوق حدود کو سمجھو تو پہلی اتفاق دی اتحاد کیڑی شے ہے قدر مشترک کیڑی جڑی سی مشترک کیڑی شے دی سارے دے وچ او دین ہے دین ہے ایمان ہے روح ہے دین ہے ایمان ہے روح ہے روح ایک ایسی شہری جڑی تمام انسانیت درمیان مشترک ہے جسم کے حوالے کا کوئی اختلاف نہیں تیرا جسم اپنی شکل ہے میرا اپنی شکل ہے جسمانی حوالے اختلاف ہے روحانی حوالے اتفاق ہے جسم کہاں سے ملے جسموں کا باپ ہے روحوں کا کوئی باپ نہیں ہے روحوں کا خدا ہے جسموں کا باپ ہے روحوں کا خدا ہے اس لیے جب روحانی زندگی کر میں تو کتوں میں لوں پیر کو لو استاد کو لو روحانی زندگی ہوتی نا دینی جی۔ خدا سے رشتہ جوڑ دو باپ سے رشتے کی تھوڑی ضرورت ہے باپ سے رشتے کھڑے اپنا جی۔ تو جسموں کا باپ ہے روحوں کا نہیں ہے جی۔ جتنے جسم پرست بنو گے اتنی روح کا دشمن جتنی روح پرست بنو گے اتنے اختلافات ہوں گے تو اسلام جس عالمی فکر کو اگر کرنے تو اس کو ہاں۔ تیسرے درجے رکھو اپنے ذہن بالا ترین رکھو کیوں اچھا اس کو اپنا معبود مانیں گے جو رب العالمین ہے کیا ہے نماز کیوں پڑھ دو الحمد للہ رب العالمین کا رب جو ہے وہ میرا معبود ہے تمام انسانوں کا جو رسول ہے وہ میرا ہے تمام انسانوں کا جو باپ ہے وہ حضرت آدم ہے باپ ایک خدا بھی ایسا متفق پہ کرے گیا متفق پہ کرے اگر ہی نے سینے کو جوڑ لیتا دین کو لوہیت کو روحانیت کو انسانیت کو ابن آدمیت کو چھوڑ دی تو اسے ظلم ہے ہر انسان انسان نے گلے کٹے نے خاندان نشہ بھاشے ختم تھی میں جتنی انسان زمین دیتے اللہ کے فکر آولیا کیوں رحم دلوں اصحاب روح کیا سارے جسمانی بیٹھے سارے جسم دی انتہا حضرت آدم علیہ السلام ابتدا بھی آپ تو ای جلو ابتدا آدم تو انتہا بھی تو انسان ہے ابتدا اور انتہا آدم پر ہے اب حضرت آدم کا تو کوئی ماں باپ نہیں اس کا خدا ہے خدا کیا ہے خدا ہے تو آدم کا کوئی ماں باپ نہیں آدم کا صرف اللہ تعالی تو تمام انسانوں کا باپ آدم ہے آدم کا کوئی باپ نہیں ہے آدم کا صرف خدا ہے باپ نہیں ہے خدا ہے اس واسطے جدو تر اندر آدمی انسانیت ہو سی نا اس کا نتیجہ کیا نہیں ہوں انہیں ترائے دے مقابل آلہ شہن اللہ سہیں دی ذات حضرت آدم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آلہ چیز ہے جدو انہیں آلہ کو دیکھ سو ادنا چیزیں قربان کرے سو انسان کے مقابل اپنی ذات کو حضرت آدم یہ بچہ ہے بیٹا ہے انسان وہ دے مقابل اللہ کے رسول

کردار تو محدود ہو سی فکر تو لوگ محدود ہو تو انسان اپنے فکر نال وسیع بڑا بڑا عمل تو محدود ہے زندگی کا حصہ محدود ہے پینتالیس آئے چتالیس سنتالیس پنجاب محدود علاقہ محدود وقت یہ میں بدیا لیکن میری عقل میرا ایمان میرا دین اس حوالے میں اپنی روح نال دین نال ایمان نال میرا محدود اللہ جان چکی ضرورت پئی نام اللہ سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ سے لے کر حضرت صاحب کی ذات تک

یہ دن سرات المستقیم میں بابا محدود ہاں لیکن میں اپنے عقیدے فکر اور نظام زندگی نال میں پوری تاریخ انسانیت دیکھ رکا کیڑی تاریخ ہم بے یا صدیق ان شہداء سوال المؤمنین پاکیزہ لوگ ہیں نہ میں روپ کو نہ میں فرد ہوں اے کافر کیا سوچی بیٹھے یہودیت یہ بھی غیر تبلیغی مذہب ہے نصرانیہ تو بھی غیر تبلیغی مذہب ہے محدود ہے شخصی دے قومی مذہب ہے لیکن اللہ محدود ایک اقوام متحدہ بنی بیٹھے کیا بنی بیٹھے اقوام متحدہ اور ہم دو چار ہوئے تو وہ بھی تو تو تھے مہم ہے تو تو مہم ہے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوں دا حق ہی نہیں بڑھ دا جلال شام کو مترے سویرے مترے تو تو نمہ دا حق بڑھ دے جی جا وا بندہ ہو پشاب تو ہوں نہ بے تو تو خالا میں میں نہ سمجھے میں بڑی تو بڑی بہترین غذا کھانا پاکیزہ بھی آتی ہے بہترین بھی ہوتی ہے بد ترین بڑ کے نکلتی یا بڑا پیشاب یا چھوٹا پلی ترین بھی بد بدترین بھی تو بھائی یہ نہیں چلا ہوں کیوں نہ کہ میں میں نے تو تو بھائی ہو سویرے شام بہندے دے کھڑو میں میں تو تو نکلی پئی ہوندی ہے بھائی میں تو تو یہی ہے نا میں روٹی میں کپڑا میں شربت میں تو تو او دے ساری تھلے نکلی پئی میں میں تے بابا ہنگی پئی ہے میں صرف اللہ کی شان جو ہر ساری کیڑی اپنی ہے کہ جی، جسم سے مان کروں ابا ابا کر ملے ایویں گا جی ودے تھے تھے کنک پانی دال ساگ ملے وڈے تھے ایویں نہ پاک سیر گوا ماہتا ہے پا ماں ڈوں آدھا کلو پی دے وڈا پیٹ ہیں اللہ سے بڑے دا نہ میں کی تو لبدا نہ پیو لب جمے دا نہ میں کی تو لبدا نہ خلکا شو کنیک شنے پلے دی تے میں پلدا تے خدا تے انسان نے تے پھیو ماں بیٹھی ہے او یہ نہ ہوندے ہو اللہ اللہ ذات تو مخلوق ہویا پیو ماں نہ ہوندے اولاد ہو گیا انسان ایک بے کو فالے نے ہاتھ زمین آسمان دریا سمندر پہاڑ کروڑا ہاتھ مل دیں بابا روٹی پانی تیار تھی نہیں کہنا تو انسان تو کئی شاید نہ میں میں تو تو فدواں دا کام ہے سمجھ تو میں میں تو تا آسانیت نفس یہ اجتماعی نظام کو توڑ لیں گے ختم کر دیں مسلمان متحد

غوشمانی بھاوے اپنے ملک تخت سے بیٹھے ہوئے لیکن مغرب دے یورپ دیا حکومت اپنے گھر میں جائیں دیا اپنے شاہی تخت ڈر دیا یہ کیا ہے دینا ایمان اتفاق تان تے جہرے ویلے یہود نشارہ نے سب تو پہلے خنجر اسے ہی چلایا قومی بنیاد رکھے سی وطنیت دے بابا اے عربیے نے ترکی تسان عرب دے راہ نہ لیو ترک دے راہ ہن ترکی عربے نے حکومت کرے نقل دا علاج کر یہودی ہیں عربے کو ترکی نال لڑے عربی انگریز دے محکوم ہیں ترکی انگریز دے محکوم سعودی بربدن یہودی اے بھی اسی کے غلام ترکی او بھی انہی کے غلام اے قومیت وطنیت جو ملک ہوئے سلطنت ہوئے اتحاد تعاون دین ایمانی ختم تھی انہیں تے مسلمان باوجود سلطنت اور ملک دے غلام تے محکوم سکول والے کو دیکھو تے دین اور ایمان اتحاد ہوئے نا میرے بابا تو بغیر سلطنت دے مسلمان آزاد بھی ہوں تے حاکمانہ ملا جائے جیسے ہم تو آخری مرلے پہ بہن ہو جیس جماعتی نظام اتحاد تامن دوستی خیر خواہی اپنی عزت نفس راحت نفس کو قربان کرے سو تو فائدے تو فرد معاشرے دے بن سو نہ بن سو تو تیتر بیتر تھی ویسا اور دنیا بہت غیرہ غار ہے یہ تے جڑا کلا تھی دے میں نے واپس نہیں بن منہ جھکا دریا ہے تلے چور گپ ہے کلا بندہ بین دے لبزہ ہی نہیں لبزہ ہی نہیں Yes, کافر نے کیا منافقت کیا کریں گے اسلام کو منافقت منافقت کیا ہوں کام ہے تقسیم مسلمانوں کو تقسیم کرا کافر کٹھے کرو مسلمانوں کو تقسیم تک مسلمان آپ لڑے نہ کافر ان پر حکومت کر ہی نہیں سکتے ہر حال میں ہی مسلمان حکومت دیتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے جدوں اختلاف تصادم باہمی پہ یہ حکومت دے دیتے ہیں کافروں کو جدوں اتفاق تعاون بہامی رکھے تھے دین ایمان مذہب دوتے بنیاد تو یہ حکومت کرتے ہیں ہوں تو اپنی ہی مت کافروں کو اپنا حاکم بناؤ یا کافروں کے حاکم گل تھے اپنے اتفاق اور کوئی تاریخ نہیں مسلم اور کوئی وجہ نہیں ملائکہ جیسے بصیرت لکھے نے تانجا لفیہ خلیفہ ہے نا تانجا لفیہ منگی اس سے لفیہ ویس پہ کچھ جمع فساد فیلار دب قتل وغارہ پہلی شہر میں کیوں لکھے گئے یہی بیان کی تھی تو کیا ہے جیر کا تعلق باللہ ہو سی قتل شف کے دماغ تو آزاد تھی جو ہی تعلق بلا دین مذہب ٹوٹ سی انی عالم مالا تعلم ہو جتھے بھی کھڑے اس تو بعد والا یہ تلوہ جو فلا ملائکہ نے بیان کی تھی کہ جب ارضی بن سو زمینی بن سو مفاد خود غرض نفسانیت انانیت او سو ان کیا ہو سی وہ جڑا ملائکہ نے بیان

بعد اندر امن اتحاد قرار انسانیت آ گئی بس تاریخ انسانیت دو ہی تاریخ ہے انسانیت دو ہی بدترین دور ہے بہترین دور اور بدترین دور دو قسم دور ہے بدترین دور ہوئے ہے انسان نے دین مذہب تو آزاد ہو کے اپنی میں میں تو تو دنیا کی مادی عرضی مفاد بہترین دور ہے جب انسان

بچی باہر وجہ ہے لانا ٹی میں بھیجے سوں جتنی ساد اپنی بد کرداری تے بےمانی اسی تو بھرے سی تال بھری سی بچ سی پچھلے نے ویسی سمجھے گا ہاں ہی لانت جی بھیجو کہیں سب تے کو دیکھ تے کوئی نہیں کیونکہ پہلے میرا گھر بھری تھی باہر تھی کیونکہ لانت میں جو پاتی پہلے چوجی میرا گھر بھرے سی میں جو پاتی پہلے تو میرا گھر بھرے تھی نا لانت بعد بچ دی باہر ویسی روم انگریز کچھ نہیں کیتا پتا تو سب کچھ بھی نہیں انگریز انگریز کچھ کچھ بھی بھی نہیں نہیں کافر yes. جو کچھ ہو پیا ہے مسلمان دی اپنی بے وقوفی بے دینی لا دینیت انانیت تکبر تصادم انگریز کو موقع دیتا ہے اس دشمن کو جب موقع نہیں تھا پہ تو بولا افسوس کیوں کیا کریں گے سمجھ ایک حال ہے انگریز کو نہ پیٹو مادر چود کو وہ سکول کر کے کالج کر کے کھوٹی کر کے اگر سر سید نہ ملتا اور تیرے کو سکول ہوئے نا تو سر سید کون ہے مسلمان نہیں تھا سید تھا تو پھر انگریز یہاں کون آیا انگریز آیا ٹھیک ہے کافر دشمن ہے پلیت ہے خبیص ہے نہیں تھے وہ کوئی کمی نہیں لیکن اقبال کیا آدھے آدھے دلا یورپ کی غلامی بے نظام مان دعا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے یورپ سے نہیں ہے میرے پتر کو جو کافر پکڑ کے میرا دشمن میرے کو کھلے مروا ہوئے تھے میں پتر کو آگا میرا بچڑا صد کے بنیا پر دلا تھی چودے میں کو کتوہ ہی ٹوٹی دے پتر بیندہ ہے کھلا ہوندہ ہے پتر میڈا آپ پڑا ہے تو والکہ اندھے لانت بھیجا پوتر دے بھیجا یا ہوں دے <laughs> ہے کبھی بھی کوئی کافر مسلمان پر غالب آ ہی نہیں سکتا جرت ہی نہیں ہے جب بھی کافر غالب آئے گا مسلمان علی نہ چاقی نہ اتفاقی بد کرداری خدا سے تار ٹوٹے گی تو پھر کافر غالب جے خدا سے رشتہ نہیں ٹوٹتا انسان شیطان سے مغلوب بھی نہیں ہوتا کافر سے سکول بیٹھے سکول کا پوچھو انگریز کچھ بھی نہیں کرتا کافر دشمن دشمن ہے دشمن تم ہے کہتے چلو کنڈے ہوئے ہوئے پتہ نہیں کیویں دے ابتدا تو کنڈے دی حضرت صاحب میں حیران تھی کہ پتہ نہیں کنڈے کی تو تو پتر جے ہی دشمن دشمن تو گلا شکوا کے میں تے میرے کو کٹے بہت نہیں لگا تیرے پکا رکھیا دشمن تجھے گلا بے بے وقوف وقوف ہی ہی کر سکتا ہے ہے بھی انگریز انگریز نے نے نے نے ہم سے یوں یوں کہ کی کی بھائی نال سب کچھ ہی کرنا ہے ہے لیکن سوال بھی تو صاحب نے کیا کیا

اے اولاد آدم کیا میں تو انل واحد نہیں کیتا کہ تو سارے شیطان دی عبادت نہ کرائی اطاعت نہ کرائے کہ تیرا کھلا دشمن ہے اللہ سے کہے کو خطاب کیا کرنے انسان کو یا شیطان کو کہ یعنی اللہ سے شیطان کو آکے انسان کو گمراہ نہ کر کی آیت ہے کوئی نہیں نا اللہ سے کیا فرمائے انسان کو وہ ہوں دے پیچھے نہ چلو ماں کا پوترا کری نہار کو بھی آگ سے بکریا چھو دے کچھ نہ آگ مری گیا بکرے کو بچے تھے نا بھی نہار کو نہ منجے بے شک چھوڑ دو گلا شکوا انج کیتا انج کیتا انج کیتا اے دیکھو ہم نے کیا کیا جیا قوم زوال جو نکل دیں وہ خود کو دیکھتے ہیں ان اللہ لا جو غیر ما بے قوم حتی جو غیر ما بے انفوس ہے قانون خدا بندی ہے وہی یہ الہی ہے اللہ دی فرمائے جے تک لوگ اپنے حالات نہیں بدل دینا میں انہوں نے حالات نہیں بدل دینا پھیلے تم اپنے اندر تبدیلی لاؤ پھر خدا تبدیلی لائے جنوں یعنی آپ بھی میں نہیں بدل نہیں نماز میں نہ پڑھا روزہ میں نہ رکھا حج میں نہ کرا زکات میں نہ رکھا خود کو دیکھتے نہیں اور ان کو چھوڑتے نہیں ہیں یہ پہلے آنکھ میرے سر میں سب سے پہلے میری آنکھ سب تو پہلے میری ویکھوں میں ہی دلال دیکھ جی میں ہی دلال آپ کو نہیں دیکھ سکتا تو بینے کیا دیکھا ہاں پڑھا دے بتاؤں دھوت کالا دھوت بڑھیا میں بینے ہے کہ دے صاحب ہونے صاحب اور چاہیے بتا پوچھو کیا کرنا ہم کپڑے دے پہلے نہ کرو پہلے اپنی آنکھ اپنی شرط تو پہلے آپ کو دیکھو ہاں، تو ہے اشتر تو بنیاد ہے

میں بھی سب کے خلاف ہو سکتا لیکن دیکھ رہے ہیں خلاف غلط ہے یا صحیح ہے تو کا حل ہر وقت ہر انسان کا حق ہے نہ جائید کا حل کسی وقت کسی انسان کا حق نہیں ہے خلاف ہے ایک بجے تو کلہ نہ کرو منہ کرو کیا ہے کلی نہ کرو بخار تے کو بھی ٹھیک ہے ٹھوک دیں پوچھو کیا کہ بخار بھی اللہ ایک باوے حضور باگ دا دکان بھری گھنا میں صابر دے یہ اصلاح نہیں ہے یہ فساد ہے جی شو دے بخار ٹھیک ہے گولی ہوں کو لو ہندو شکوا شکایا دے پہلے ہوں دے کل بنو بابا ہی میں صورت حال ہے وہ بھی سن سمجھ رہے جا ٹھیک ہے مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے اپنے نال اپنے مخ... اپنے خلاف سنن دے اپنے اندر طاقت بناؤ وڈی تو وڈی گال سنن دی ہاں اللہ رسول کے خلاف نہ سنو ہم تو سن رہے ہیں اللہ رسول کے خلاف دے سن دے پایا کریں دے بھی پایا لیکن اپنے خلاف نہ سن سکتے نہ کر سکتے یہ تو منافع کافر دی نشانی مومن دی تے نہیں مومن اپنے خلاف سنتا بھی ہے اپنے خلاف کرواتا بھی ہے اللہ رسول کے خلاف نہیں سیکھو کا یا چھوٹی ہوں گے درمیان آ جائیں گے اپن سیکھو سکھا کرو لیکن یہ ہے سیکھو ہے تو پہلے جو آپ کی تھی نا ان کی نفت ہے صابر نے مجھ سے یہ کیا بھائی صابر سے تم نے کیا اگر ہر انسان اپنی شکایت آپ ہی کرے تو فساد اپنی شکایت کو دور جی ہاتھ اپنی کچھ نہیں تو اگلے کو میں کہاڑا مارا یا ہوں میں کو سوٹی جا ماری سوٹی چواد دھاڑ وہ میں کو مار ہی تیزی کڑا لئی کہاڑا دے نال چاہیے آمیا سمجھی نا کہاڑا ہوتا ہی سٹی ہے بلا دھاڑ کوئی تو ہی کرے نا وہ دے شو دا ہوتا ہی جھٹا میں کو بھی دی پتہ لگ دی کائیں ٹھوکے تو صرف صحابہ کرام کی عظمت تھی گناہ ہویا خطا ہویا اگلے دی کوئی شکوا شکایت نہیں کی تھی یا رسول اللہ میرے تو گناہ تھی گیا میرے کو پاک کر تاریخ انسانی کے انوکھے واقعے اور بہترین انسان کوئی ایسی قوم کوئی ایسا نظام ایسا نہیں جب افراد گناہ تے معصیت تو بعد خود سزا کے حاضر ہوں کوئی ایسا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا عالم ہے باقی عظمتہ کو سلام اتنی بڑے حبیب اتنی بڑے انسان کے اتنی بڑے غلام انہیں دی عظمت اور میں بڑی تاریخ ایک نبی صحابی اور ولی نبی خود کہہ رہا بنا گلم نان فوسنا بلم تھا مولا تین کچھ نہیں کیتا میں کیتا تو پاک ہے لا الہ الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اندر بار گاری سال لفظ جنگ دے وچ صدیق نے کرنا صحابی کو سوٹی جا مارے ہوا کہ یا رسول آپ نے فرمایا بابا جائیں بدلہ گھنے آج گئے اللہ کا رسول ہے کان تو کپڑا چاہتی رہا بابا بدلہ گھنے یہ ہے اسلام پگڑیاں سو گڑیاں داڑیاں سو گڑیاں داڑھی سو کیا ہے لگے میں کو پا ٹنگی ہوا میں منہ نہ سوکھی ہے سمجھے گا نہیں پگڑی بھی سوکھی ہے اس کو زمین پر لگانا آسان ہے لیکن بابا نفس کو کسی انسان کے سامنے جھکانا سب سے بڑا ہاں متھے لاؤنے سوکھے نے نفسا کو اگوں کہیں گے بچھا دے فکیر ہے ولی شان بڑے انسان ایسے بنتے متھار کوئی لیں دے دل کیوں کی جھکے دے جن کے دل جھکتے ہیں وہ بڑے بنتے متھا کوئی نہیں لائیں گے سعودی عرب جاؤ نجدی سب سے زیادہ متھا لگاتا ہے بھوسڑی کا پڑے مسجد میں یوں کر رہے یوں کر رہے اختلاف شکوا شکایت سننا اختلاف اختلاف

اسلام دے چلن دا کوئی تواڈے تو سبب کچھ کو نہیں پتہ خالی تھی صرف آخرت دی زندگی بے شک جیری تو کو دین اور شریعت دے چلے سی آخرت کو بھلا لو دین اور شریعت سب تو مشکل طریقے سے آخرت کو گزارا کو دین اور شریعت سب تو سوکھی دین اور شریعت آخرت دی زندگی دے آخرت کو اگر رکھی بیٹھے دیکھ پتا میں جو اللہ سے میرا جان میں دیکھتا ہوں کہ میں بخش رہا کہ میں بخش حساب کتاب سزا ہے جزا ہے کہنا کرے نہ پیا کسی سے میں کچھ نہیں کرتا سب انسان ہر انسان سب سے پہلے آپ سے کرتا ہے چاہے وہ اچھا ہی ہو یا برے ہو دوسرے سے بات کیا بتا ہر انسان سب سے پہلے ہر اچھائی ہر برائی اپنے سے کرتا ہے بعد میں بنیادی چیز میں تاریخ انسانی ادیان مذاہب اقوام سلطنت جڑ ٹوٹ مسلمان ہیں تعداد ہے افراد ہیں تعداد ہی اموال بھی ہیں سارا کچھ افراد بھی ہیں افال بھی ہیں لیکن ذلیل رسوا کیوں ہے مرکز کا نہیں سما کوئی ساتھ کوئی نہیں اتفاق کوئی نہیں اختلاف اتفاق کا حدود کوئی نہیں فرد اپنے خلاف سننے کے لیے تیار کوئی نہیں چھوٹی چھوٹے مفاد کی تو انتہائی بڑی قرب مفاد کو قربان کر رہے تھے اپنے شخصی مفاد کی خاطر قومی قربان کر رہے تھے دنیاوی مفاد کی خاطر اخروی قربان کر رہے تھے تو اے اے ماحول معاشرے تو ہمیشہ تو سکول کیا ہے دیکھ شخصی مفاد خاطر کیتے ہو کافر نال اتفاق کیتی کھڑے اور دینی مفاد دیواری آوے تے مسلمان نال متفق نہیں تھی بنیادی چیز ہے حقیقت ہن اساں جو بیٹھو اساں ذلیل تھی گوں مقہور تھی گوں مغلوب تھی گوں اج پٹ نہیں دے سکتے کیا وجہ ہے یا تے ہے حکومت دے ہی ملک سلطنت مغلیہ تے ہے وجہ کیا تھی بادشاہ ہے بڑا کوئی نہیں چھوٹا کوئی نہیں اختلاف ہے تصادوں میں خود غرض یعنی مفاد پرست پرستیاں ان کو کپڑے نہ پہ ان کو کپڑے نہ پہ چلو کپڑے نہ پہ خود غرض مفاد بنے تو انگریز بھیج لیتے ہوں کہ بھائی ہاں حضرت محل آؤ الہی باقی مغل سلطنت والے بہادر شاہ بہادر ایک رن ایک سال آ نانیا تنانیا میں پہ انہوں خدا کو چھوڑا خدا نے ان کو چھوڑ دیا غداری شروع تھی گئی رن رسے نہیں بیٹھے انگریز کو سال آ جیسے انگریز تیاری تھی کہ انگریز بڑھیا دہلی دے صفاق رہنا ہو گیا اگر بہادر شاہ ظفر کے ساتھ غداری نہ کرتی اس کی بیگم اور اس کا سالہ کبھی نہیں مسلمانوں کی سلطنت نہ چاہتی انگریز نے ہندوستان کو اپنی تلوار سے فتح نہیں کیا ہندوستانی غداری اور اختلاف کے ساتھ آئی واری ٹیپو سلطان کی وہ پہلا آخری دروازہ تھا پورے ہندوستان کا قلعہ تھا ریاست میسور ٹیپو سلطان کیا ہوا سارے انگریز لڑے بڑے بڑے جرنل کرنل کو ڈھک کٹ مار کر دی تھی ٹیپو سلطان نے ہر تعلیم کا ہندوستان رن رن انگلستان رن رن اور ٹیپو اندر بھی چپ کرو سب کٹ مار کر دی ایک گشتیا بچا ویل جلی ویل جلی انگریز لیکن بیک ڈور اس کو انگریز نے آگیا بھی او بہن چو دے سازش دے توڑ جوڑ دا ماہر انگریز آگیا بھی اب تم جاؤ کیا جاؤ تو ون دو کو لڑاؤ پھر حکومت کر وہ کشتی کا بچہ آیا ہوں ڈٹھا وہ بندے بھیجو بھی دسو نہ یہ سلطنت ٹیپو سلطان دے نال جڑے دے عمرا تے وزرا ارکان اراکین سلطنت جنہ انہیں بہن چود میں جڑا خود غرض مفاد پرست نفس پرست دنیا دا طالب ہے آپ حکومت کرنا چاہتے مرتد شادی کا اس تلے کو لگو انہیں جلاب جاسوس حضور نے بھیج تو انہیں آخر دو بندے ہیں میر جعفر میر صادق میر قاسم سراج الدولہ دا میر صادق

یہ بات ہے بیٹا ہاں دنیا کے بڑے سے بڑا قلعہ ہو اس کے اندر ایک غدار ہو تو اس کو فتح ہونے سے کوئی نہیں کھلا میدان ہو ساری قوم وفادار ہو تو اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا سے نہیں بچتی وفاداری سے بچتی انسانوں کو ان کے قلعے نہیں بچاتے انسانوں کو ان کے کردار بچاتے رحمت اللہ عالمین جیسے عظیم انسان نے کون سا رب میں قلعہ بنایا لیکن جس صحابی کو دیکھو چلتا پھرا کلتا تھا قلعہ تھا وفا کا نمونہ تھا یہ اصل ہے تو ہندوستان کی سلطنت کیسے ملے میر جعفر میر صادق مغلیہ میں ادھر عثمانیہ میں ادھر یہ تمہاری تاریخ ہے کی تاریخ ہے تو غدار ہے سب سے بڑا خطرہ یہ جو انسان کو سٹیں گے کچھ نہیں پتا نہ کل نہ مذہب نہ خون نہ خاندان کوئی کچھ جو اللہ کا فقیر کو مسلمان کر کے میرے قلعے جو کاٹ لے رہے کل ہر شہی کھا رہا مٹی کو ہاتھ لگا ہوئے سونا ہوتا تے جے دا کہ بابو پوتر بیٹھا اندر سبحان اللہ سونے کو ہاتھ لگا سادی مٹی دی دی ہے سمجھے ہاں تو اپنے نفس کو سب سے بڑا غدار سگوا اپنے اس جسم کے قلعے میں اس نے کئی ٹیپو سلطان بے کرائے گئے صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی سب سے بڑا غدار ہے یہ سب سے بڑا غدار ہے اپنے خدا تعالیٰ کا سب سے بڑا غدار ہے پالتا وہ ہے کھلاتا وہ ہے سب کچھ اسی کا لیکن اسی کا کچھ نہیں مانتا یہ سب سے بڑا غدار ہے اپنے سینے کے قلعے میں دیکھو بیٹھا ہوا یہ میر جعفر کا باپ ہے یہ میر صادق کا بھی باپ ہے یہ محمد علی لنگڑے کا بھی یہ محمد علی جناح کا بھی یہ پورنیا کا بھی یہ حضرت محل کا بھی یہ الہی بخش کا بھی باپ ہے یہ شریف مکہ مرتد شاہ کا بھی باپ ہے اس سے پہلے اپنے سینوں کو صاف کرو اس کا دار کو نکالو یہ چھوٹا سا قلعہ محفوظ ہو جائے جب نفس اندر سے نکل جاتا ہے تو ساری کائنات اس قلعے کو فتح نہیں کر سکتی آپ نے نہیں سنا کوئی اللہ کا فقیر مفتو ہو جاتا اسی طرح یہ جب دل سے نکلے گا غدار یہ میر جعفر میر صاحب ہے تو پھر یہ قلعہ فتح ہو جائے گا بڑے سے بڑے نظام بھی فتح نہیں کر سکتے حضرت صاحب کا قلعہ صاف ہے اندر کا سوری دنیا کرے حضرت صاحب فتح نہیں ہوں گے ہے بات ہاں جب آپ اجتماعی زندگی کو نقصان دو گے درار ڈالو گے تو آپ کے پشانیاں متھے نمازا روزہ حج زکات کوئی آڑے نہیں آئے گی جب کافر آئیں گے تو مال جان عزت آبر سب آپ کے سامنے آپ کے پیشانی پر مسجد کا نماز کا محراب ہوگا لیکن محرابوں سے اشتے نہیں بچتی کرداروں سے بچتی جگہ نہیں اس لیے جماعتی اجتماعی نظام کو پہلے دیکھو اسلام کو انسان کو سنیت کو اپنے آپ کو نچلے سطح پر رکھو ہاں پھر جا کر نتیجہ یہ تمہارا آخری مرل ہے یہ معاشرت ہے کل کو تم نے آپس میں ملنا ہے نکاح ہے شادی ہے خوشی ہے کمی ہے دوست ہر ایک دوسرے کا پشتی مانا دوسرے کی ٹیک بڑھے انسانی معاشرہ وہ ہے جس میں انسان کبھی بھی آپ کو تنہا نہ سمجھ جائے سمجھا یار میں کل نہ ہاں لکھا انسان ہے میں کل میرا کوئی کوئی انسانی معاشرہ وہ ہے جس میں انسان سمجھے میں اکیلا نہیں سب میرے ساتھ اور میں سب کے ساتھ دھوکھا یا دا بندے دکھا میں مندے کو پوچھا نہیں آیا تے پھر تو تے کلا ہی تے پھر کلا پئی تے پھر جنگل وچ بھی انسان دا ہی حال تے انسانی معاشرے وچ ہی ہے حال تے پھر کے آکھا جی میں کتے بیلے بندے کو بیمار کو نہیں پوچھن دے انسان ہی نہ فائدہ کیا تو جس معاشرے میں انسان آپ کو تنہا سمجھتا ہو وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے معاشرہ وہ انسانی ہے جس میں انسان آپ کو تنہا نہ سمجھتا وہ سمجھے سب گھر کی دانے سب گھر کے پڑے دانے میڑے ہیں پھر جا کے گال بن صحابہ کرام میں چویا مکے والے گئے مدینے کے پاس مہاجر گئے انصار کے پاس انہوں نے کہا بیوی نہیں ہے ہاں یہ میری لے لو طلاق دے کر اس کو دی کھڑے کوئی نہیں گندے میں نہیں ہاں آدھی بوری پڑی آلو آدھی تیری آدھی میں وہ اسلامی معاشرہ تھا کوئی انسان آپ کو تنہا نہیں سمجھتا تھا رسول نے فرمایا بیمار ہو جائے تو تعزیت فوت ہو جائے تعزیت کرو بیمار ہو جائے یادت کرو فوت ہو جائے جنازے میں شریک ہو جاؤ یہ انسان ہے مسلمان اسلامی معاشرہ کیا جس میں مسلمان کبھی بھی آپ کو تنہا جب ہر فرد آپ کو تنہا نہیں سمجھے گا تو معاشرہ تنہا نہیں ہوگا تو یہ تمہاری تاریخ ہے پہلے قلعے کہیں فتح نہیں کی تیار تک اسلام کو کوئی فتح نہیں کر سکتا ممکن ہی نہیں جڑے قلعے دے دروازے مولا بند کرے بندہ کھول سکتے تے جن رب بند کرے بندہ بند کر کھول سک خدا دے بند بندہ نہیں کھلے تے خدا دے کھلے بندہ بند نہیں کر سکتا جدو اللہ سی تو رشتہ ٹوٹا مغلیا عثمانی والوں کا انہیں کلے وڈے وڈے فوجان اصلے ہیں سارا کچھ ہیں تو اللہ تبارک بات حال نے دیکھا ہی نہیں زندگی کیا تمیز ہے تین شریعت ہی لوڑی گڑیں وہی لوڑی وہ یہود نے سارا بن کر اسلام کا انکار کر یہ دنیا پرستی یہ کر تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا جب خدا کھول دیتا ہے تو پھر کوئی نہیں بند کر سکتا ہے اور جب خدا بند کر دیتا ہے تو کوئی کھول شکست اور فتح حقیقت اللہ اسلام میں رہو تو کبھی بھی آپ مفت نہیں ہو سکتے ہاں، تم ان آلو والا جو ہے اسلام غالب ہے مغلوب نہیں ہو سکتا اسلام کیا ہے یہ انسان کا احترام ہے خدا کا احترام سالن پکاؤ تو بابا اتنی پکا دو ساتھ والے کو بھی دے آؤ کیا سالن پکاؤ اتنی پکاؤ بچ جائے ہم سائے کو بھی دے یہ ہوئے فرق انسان اور کندی جی کندی ہے تو ہی کھا دے ویندی ویندی راج نال جا ماں نے مانج بوکی ہوج نے کان لائے وہ تو کندی گسا لے جا